واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي السجود اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور گہوارے امن بنایا اور انہیں حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو وسیعت کی کہ میرے گھر کو طواف و اعتکاف کرنے والوں اور رکو و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو اللہ تعالیٰ نے امامت ابراہیم کی نشانی خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارت خانہ کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہیں ایک بار زیارت کر کے لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دوبارہ زیارت کی خواہش پھر پیدا ہو جاتی ہے اور اس گھر کا زائر امن میں ہوتا ہے دور جاہلیت میں آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو کعبہ کے سامنے پاتا اور اسے کچھ نہیں کہتا تھا یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی اور انہیں حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ اس گھر کے بنانے والے ابراہیم کا رب العالمین کے یہاں وہ مقام ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کی یاد کو خانہ کعبہ سے جوڑ دیا اور ہر زائر کعبہ کو حکم دیا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے امام بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی میں نے کہا اے اللہ کے رسول کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے تو یہ آیت و مقام ابراہیم مسلح نازل ہوئی الحدیث کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پر پاؤں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار بنائی تھی یہ پتھر کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا تھا ایک شدید سیلاب میں بہہ کر مکہ کی وادی میں چلا گیا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے وہاں سے لا کر دیوار کعبہ سے الگ جمع دیا اور کسی صحابی نے نکیر نہیں کی حافظ ابو بکر بحقی نے سند صحیح کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ سے لگا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے الگ کر دیا اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو وسیعت کی کہ میرے گھر کو طواف و اعتکاف کرنے والوں اور رکو و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو اس میں ان مشرقین کی تردید ہے جو اللہ کے بجائے بتوں کی پرستش اس گھر کے پاس کرتے تھے جسے ابراہیم علیہ السلام نے صرف رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا تھا اور جسے ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم سے بتوں سے پاک کیا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے سنت قائم ہو جائے اس آیت میں یہود و نصارہ پر بھی نقد ہے کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت و عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے ہی بیت اللہ کو حج و عمرہ میں طواف کرنے اور اس کے پاس اعتکاف اور نماز ادا کرنے کے لیے بنایا تھا لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے پھر خلیل اللہ علیہ السلام کے متبع کیسے ہو گئے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ موسا بن عمران اور ان کے بعد امبیا علیہ السلام نے حج کیا تھا